دوسرے چند منٹ مجھے آج ایک اور دکھ بھرا تذکرہ کرنا ہے آپ میں سے بہت لوگ کو شاید خبر مل گئی ہوگی اکثر یہاں مجلس کے شروع میں حضرت قلب الدین ملا صاحب مختصر سا بیان کرتے تھے اب آج ہم اس مجلس میں بیٹھے ہیں وہ یہاں میری دائیں طرف کرسی پر بیٹھے ہوا کرتے تھے اب وہ اپنی قبر میں آرام کر رہے ہیں کیا عرض کروں دوستو میرے دل کی کیفیت کیا ہے میری زندگی میں ایک دن وہ آیا تھا غم کا جب میری ماں کا سایہ میرے سر کے اوپر سے اٹھا تھا میں اس وقت مشکل سے چودہ پندرہ سال کا تھا میری زندگی میں دوسرا دن غم کا تب آیا جب میں نے والد ماجد میرے محسن میرے مربی میرے مرشد میرے محبوب میرے مقتدا حضرت مولانا محمد منظور نعمانی کا مثال ہوا میری زندگی میں غم کا ایک دن وہ آیا تھا جب میرے شیخ و مرشد میرے رہبر میرے متا میرے پیشوا میرے پیارے میرے محبوب حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی دنیا سے رخصت ہوئے تھے پھر میری زندگی میں ایک دن وہ آیا جس دن کہ میرے شیخ میرے مرشد میرے امیر حضرت جی حضرت مولانا انعام الحسن صاحب دنیا سے رخصت ہوئے پھر ایک دن میری زندگی میں وہ آیا غم کا بے پناہ غم کا ایک پہاڑ تھا جو غم کا ٹوٹا تھا جس دن کے مرشد و امام محبوب و مقتدا حضرت مانا سید ابو الحسن علی ندوی اللہ کو پیارے ہوئے تھے اور ایک دن وہ آیا جبکہ میرے بھائی میرے پیارے میرے منہ سو غم گسار میرے رفیق و ہمدم حضرت بھائی الدین ملا صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ میرا ان کا کیا تعلق تھا شاید تیرہ چودہ سال کی عمر کا رہا ہوں گا میں تب سے ان کا تعلق میرے والد ماجد سے تھا اور اس وقت سے وہ مجھے جانتے تھے میں ان کو جانتا تھا ایک دور تو بس ایسا گزرا کہ میں اتنا جانتا تھا کہ میرے والد صاحب کے لاکھوں مریدین میں یہ کوئی خاص مرید و عاشق ہیں کہ جن کے آنے کی خبر سے حضرت والد صاحب خوش ہو جایا کرتے ہیں اور جن کے لیے حضرت والد صاحب ہم لوگوں کو تاکید کرتے تھے کہ ذرا بہت خیال رکھنا بہت خاص توجہ حضرت والی صاحب کی ان پر تھی پھر اس کے بعد زندگی آگے بڑھتی گئی میں مختلف مراحل سے گزرا ہر دور میں ان کا میرا ساتھ رہا میں بہت چھوٹا اور وہ بہت بڑے یہاں تک کہ اس کے بعد ایک وقت آیا جبکہ حضرت جی حضرت شیخ و مرشد حضرت مولانا الفقار احمد لکشمندی مشدید دامت برکات ان سے میرا غلامانہ تعلق ہوا میں میری زبان سے ان کے تذکرے سن کر حضرت کو الدین ملا صاحب کو بھی شوق ہوا کہ وہ بھی جا کر حضرت سے اپنا تعلق جوڑیں جبکہ وہ خود شیخ بن چکے تھے میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ بہت زمانہ پہلے ان کو اجازت و خلافت دے چکے تھے اور ان کے سینکڑوں مریدین ہو چکے تھے مگر جس کے دل میں ایک شوق ہوتا ہے وہ کسی منزل پر قناعت نہیں کرتا وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ میں تو شیخ بن چکا ہوں اب مجھے کسی کی کیا ضرورت ہے چنانچہ وہ سفر کر کے میرے ساتھ زامبیا گئے رمضان میں آخری عشرے میں اعتکاف کیا حضرت جی کے ساتھ اور حضرت جی کی نگاہ نے ان کو ایسا پہچانا کہ دس دن کے اندر اندر ان کو اپنے سلسلے کی اجازت خلافت بھی دے دی لوگ مہینوں سالوں تربیت پاتے ہیں جب کہیں اس لائق بن پاتے ہیں کہ ان کو اللہ کے بندوں کی خدمت کا حکم دیا جائے لیکن دیکھ لیا حضرت نے مجھ سے خود فرمایا مولانا قرب الدین ملا صاحب کی تو تیل بتی سب درست ہے ان کے لیے تو کچھ انتظار کرنے کی ضرورت ہی نہیں میرے بہت بڑے بڑے بزرگوں نے ان پر اعتماد کیا ہے تو میری کیا اوقات پھر دنیا نے دیکھا کہ ایک ایسا شخص جو بظاہر اردو ٹیچر تھا الدین ملا صاحب اردو کے ٹیچر تھے لیکن کل بلگام میں جس شان سے ان کا جنازہ نکلا ہے یہ مصرا بار بار یاد آ رہا تھا کہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوئی سے نکلے ہزاروں کا مجمع اور تماشائیوں کا نہیں زار و قطار روتا بلکتا مجمع جب نماز جنازہ کے لیے مجمع نے نیت باندھی تو سینکڑوں لوگوں کی ہچکیاں اور سسکیاں میں نے خود سنی کیا کیفیت تھی پولیس کا بندوبست کرنا پڑا اتنا بڑا مجمع تھا کنٹرول ہی نہیں ہو رہا تھا پورا شہر ٹوٹا پڑ رہا تھا پورا علاقے کے غیر مسلم دیکھ رہے تھے حیران تھے کہ یہ کیا منظر ہے یہ کس کا جنازہ ہے اب میرے دل پر کیا گزر رہی ہے اب یہ کرسی دائیں طرف میری بچنے والی خالی رہے گی نہیں بچ پائے گی جب مجھے یہاں اچانک اس کے میرے یہاں کی حاضری یہاں کا میرا لکھنؤ سے منتقل ہونا اس کے پیچھے بھی قطب الدین ملا صاحب کی بڑی کارکردگی وہ دیکھ دیکھ کر بے چین تھے باتیں ہر بات کہی جانے والی نہیں ہوتی ان کے دل میں شدت سے تقاضا تھا کہ میرا قیام لکھنؤ کے بجائے ادھر کہیں ہونا چاہیے یا کم سے کم قیام مستقل نہ ہو تو کثرت سے آنا جانا ہونا چاہیے انہوں نے مہاراشٹر کے مختلف اضلاع بلگام سے لے کر مہاراشٹر کے مختلف اضلاع کا میرا ایک سفر طے کیا کئی سال پہلے کی بات غالباً دو ہزار پانچ چھ کی بات ہوگی اور اس سفر کے درمیان ایسی فضا بندی چلی گئی کہ بھائی انہوں نے کہا کہ ہم سب کی تو رائے یہ ہے اور ہم سب کی خواہش اور درخواست یہ ہے کہ آپ یہاں قیام کریں اب میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس بات کو کہ لکھنؤ چھوڑ کر میں یہاں کہیں جہاں نہ مجھے کوئی جانے نہ پہچانے کہاں آ کر پڑ جاؤں اور کیوں پڑ جاؤں لیکن بات ہوتے ہوتے حضرت تک پہنچ گئی اور حضرت نے مسجد نبی میں بیٹھ کر مجھ کو اس کا حکم دے دیا اب وہ ایک طرح سے مجھے یہاں بٹھا کر چلے گئے اللہ مجھے تنہا مت چھوڑنا میں بہت عرصے سے محسوس کرنے لگا تھا سوچتا تھا کہ یہ بندہ اسکول کے ٹیچر کے مقام سے بلند ہو کر وقت کا ایک شیخ کامل کیسے بن گیا کیسے یہاں تک پہنچا اندازہ ہوا کہ وہ ایک محبت کا جوہر ان کے اندر تھا جس انسان کے اندر یہ محبت کا جوہر ہوتا ہے اور وہ تقدیر الہی سے اس کا کنیکشن کسی شیخ کامل سے جڑ جائے تو ادھر پوری استعداد ہوتی ہے قبول کرنے کی اور ادھر استعداد ہوتی ہے منتقل کرنے کی تو چونکہ ان کے فطرت میں جوہر محبت تھا وہ بناوٹی انسان نہیں تھے وہ دل سے پیار کرتے تھے دل سے محبت کرتے تھے آج کے انسانوں میں مادیت کی وجہ سے خود غرضی کی وجہ سے اور پیسے کی بھوک کی وجہ سے محبت کی کا جوہر فنا ہو چکا ہے ہر شخص اپنا امن سیدھا کرنا چاہتا ہے اپنا کام نکالنا چاہتا ہے اسے بس اپنے کچھ مسائل کی فکر ہوتی ہے کسی سے اس کو محبت نہیں ہوتی اسی لیے ایسا انسان نہ اپنی بیوی کو خوش رکھ پاتا ہے نہ بچوں کو خوش رکھ پاتا ہے نہ رشتے داروں کو خوش رکھ پاتا ہے نہ اپنے استاد اور شیخ کو خوش رکھ پاتا ہے اور نہ اپنے اللہ کو خوش کر پاتا ہے ہاں جس کے اندر محبت کا جذبہ ہوتا ہے احسان ماننے کا وہ پھر بہت ترقی کرتا ہے چنانچہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ اس جور محبت کے سہارے خوش نصیب تھے کہ ان کا رابطہ ہو گیا ایک وقت کے شیخ سے ایک ایسے شخص سے جس کے سینے میں محبت کا جوالا تھا محبت کا آتش فشاں تھا جس کی آنکھیں ہر وقت بہتی رہتی تھی جس کا ہر وقت دل تڑپتا رہتا تھا اور پھر وہاں سے وہ ترقی کرتے کرتے کہاں تک پہنچے اے لوگوں سبق لو اس بات سے کسی نہ کسی اللہ والے کے سامنے اپنے کو مٹا دو واقعی اس سے محبت کرو یہ بیان سننا اصل چیز نہیں ہے ہمارے مشائق کہا کرتے ہیں کہ جس کو خاموش پاس میں بیٹھ کر محبت بھری نگاہوں سے دیکھنے سے فیض نہیں پہنچتا اس کو سینکڑوں بیانوں کے سننے سے بھی نفع نہیں پہنچے گا اصل چیز ہے محبت کا جوہر جس کے اندر محبت کا مادہ ہوتا ہے اور تقدیر الہی کی معاملت سے اس کا رابطہ ہو جائے کسی محبت کے قدردان دان سے کسی محبت کی شمع سے بس پروانہ بھی شمع بن جاتا ہے پروانہ پروانہ ہی بن کر جل کے خاک نہیں ہوتا یہ بل بلکہ پروانہ خود ہے شمع بن جاتا ہے اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے ہم بھی ایسے پروانے بنے کہ ہم پروانے ہی بنے اور پروانے بنتے بنتے شمع بن جائیں ایسی استعداد اپنے اندر پیدا کریں میرے لیے ایسا بڑا حادثہ ہے کہ میں اب کیا عرض کروں لیکن سر جھکاتے ہیں اللہ کے فیصلے کے سامنے اور دل سے کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہم سب اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راج ہوں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں دل غمگین ہے مگر زبان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہتے کہ انا للہ انا انہی راج ہوں للہ و انا اللہ ہوں انہیں راج ہوں جب میں پرسوں ناسک میں تھا وہاں مجھے اس المناک حادثے کی اطلاع ملی مغرب سے ذرا پہلے یا مغرب کے بعد فوراً پھر مجھے بیان کرنا تھا اسی حالت میں بیان کیا اور بیان کے بعد فوراً ناسک سے بیلگام کے لیے روانہ ہو گیا لمبا سفر کر کے کل دوپہر کل کل دن میں بیلگام پہنچا راستے میں میری حضرت جی سے بات ہوئی میں نے حضرت حضرت نے فرمایا دل و جان سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی منزلیں آسان فرما دے ان کے عہد القبول فرما لے مجھے ہدایت دی کہ آپ جائیں ان کے گھر والوں اور ان کے متعلقین سب کو میری طرف سے بہت محبت برا سلام بھی کہیں اور میری تعزیت کے پیام بھی پہنچائیں وغیرہ وغیرہ بہت لمبی گفتگو حضرت نے فرمائی اللہ تعالیٰ ان کے چھوڑے ہوئے دین کے کاموں کو اللہ آگے بڑھاتا چلا جائے کوئی کام رکے نہ بہت سے کام انہوں نے چھیڑے تھے اور میں جو کام بھی کرتا تھا اس میں میرے سو فیصد وہ مشیر معاون ہوتے تھے یہاں جو مدرسے کی شروعات کی اس سلسلے میں بھی میں نے ان سے بہت طویل مشورہ کیا میں بار بار اپنے اندیشوں کا اظہار بھی کرتا تھا اور ضرورت کا اظہار بھی کرتا تھا یہ انہوں نے ہمت دلائی کہ اللہ کا نام لے کر شروع کریں اور اللہ اکبر اب اگلے اتوار میں جو اسی مدرسے کا پروگرام ہونے والا ہے یہاں انشاءاللہ جس کے لیے کچھ حضرات کو دعوت دی گئی ہے اس کے لیے وہ اتنے بے چین اور فکر مند تھے اتنے فکر مند تھے کہ بیلگام میں بار بار اپنے دوستوں کو جوڑ جوڑ کر اس کی ترغیب دے رہے تھے مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ چونکہ آنے والے مہمانوں کے کھانے کی ذمہ داری بیلگام اور کولا فوڈ نے لی تھی اس لیے پوری ذمہ داری تو حضرت قبودین ملا صاحب نے اپنے اوپر اٹھائی ہوئی تھی چنانچہ انہوں نے اپنے بیلگام سے سو ساتھیوں کو طے کیا کہ یہ خدمت کے لیے دو بسیں بھر کے جائیں گے اور بھی پتہ نہیں کیا کیا اب بہرحال آپ حضرات سے ایک بات تو یہ کہتا ہوں کہ بھائی اس خانقاہ کا ایک ستون گر گیا میں سچ کہتا ہوں وہ اس خانقاہ کا ایک ستون تھے اللہ جانے یہ دوسرا ستون کب تک صحیح سالم رہے گا اللہ اپنے کرم سے زندگی میں برکت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ کام لے اللہ تعالیٰ ایک عملہ پیدا فرما دے ایک جماعت کھڑی کر دے یہ نوجوان علماء یہ بچے جو یہاں پڑھ رہے ہیں یہ اس قابل ہو جائیں کہ کام کی امانت کو سنبھال لیں مجھے امید ہے انشاءاللہ اللہ آپ حضرات ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے برابر ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیجیے برابر ان کے لیے اشارے ثواب کرتے رہیے سنت کے مطابق اور